سبق نمبر انتالیس تک مسئلہ اول اللہ تعالی ہمارے دلوں کے تالے کھول دیں جو مسئلہ چوبیس سے حل ہوتا ہے اس میں کبھی اول آ جاتا ہے تب وہ مسئلہ ستائیس سے حل ہو جاتا ہے مثال لیجئے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ورثہ بیوی دو بیٹیاں والد اور والدہ ہیں چونکہ میت کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو سمن یعنی آٹھواں حصہ والد کو سدس یعنی چھٹا حصہ والدہ کو بھی سدس یعنی چھٹا حصہ اور بیٹیوں کو سلوسان یعنی دو تہائی ملنے کا قانون ہے قاعدے کے مطابق یہاں قسم اول کا ثمن قسم ثانی کے ثلثان اور سدوس کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ چوبیس سے حل ہوگا چوبیس کا آٹھواں حصہ یعنی تین حصے بیوی بی کو چوبیس کا چھٹا حصہ یعنی چار حصے والد کو چار حصے والدہ کو اور چوبیس کا دو تہائی یعنی سولہ حصے دو بیٹیوں کو دیں تو یہ کل ستائیس بنتے ہیں چنانچہ اب میراث کے چوبیس کی جگہ ستائیس حصے کریں گے تین بیوی کو چار والد کو چار والدہ کو اور سولہ بیٹیوں کو دے دیں گے الحمد للہ اول کا مسئلہ مکمل ہوا آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف اہل علم نے ہمارے لیے کتنی محنت فرمائی اور ایسے قاعدے بنا دیے کہ میراث کے تمام مسائل انہی قواعد کے اندر آ گئے ہیں اور اب آسانی سے حل ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے جب وہ مسائل آئیں گے جو دو تین چار اور آٹھ سے حل ہوتے ہیں تو ہم بے فکر رہیں گے کہ ان میں اول آ ہی نہیں سکتا اور جو مسئلہ چھ سے حل ہوتا ہے وہ کبھی تو عادلہ ہوتا ہے یعنی پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے مگر کبھی کبھار اس میں اول آ جاتا ہے مگر یہ اول یا سات کا ہوگا یا آٹھ کا یا نو کا یا دس کا بس اس کے علاوہ نہیں آ سکتا اور جو مسئلہ بارہ سے حل ہوتا ہے وہ کبھی تو عادلہ ہوگا لیکن کبھی اس میں اول بھی آ سکتا ہے مگر یہ اول یا تو تیرہ کا ہوگا یا پندرہ کا یا سترہ کا اور جو مسئلہ چوبیس سے حل ہوتا ہے وہ کبھی عادلہ ہوتا ہے لیکن کبھی اس میں اول بھی آ سکتا ہے اور یہ اول صرف ستائیس کا ہوگا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک کبھی چوبیس کا اول اکتیس بھی آ سکتا ہے